حضرت ابو جحیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے اچھا طریقہ جاری کیا اس اس اس پر کی وفات کے بعد عمل ہوتا رہا اسے کا اپنا ثواب بھی ملے گا اور ان لوگوں کے برابر مزید ثواب بھی ملے گا البتہ ان کے اجر و ثواب میں کوئی کمی نہیں کی جائے گی اور جس نے برا رواج نکالا پھر اس کے مرنے کے بعد اس پر عمل ہوتا رہا اسے اس کا اپنا گناہ بھی ہوگا اور ان لوگوں کے گناہ کے برابر مزید گناہ بھی ہوگا البتہ ان کے گناہوں میں کوئی کمی نہیں کی جائے گی سننے ابن ماجہ حدیث نمبر دو سو سات